حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہ یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنانا والدین کی نافرمانی کرنا کسی بے گناہ کو قتل کرنا اور جھوٹی بات کرنا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو اکہتر